عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا آپ زہر سے پہلے میرے گھر میں چار رکتیں پڑھ کر نکلتے تھے پھر لوگوں کو نماز پڑھا کر میرے گھر واپس آتے اور دو رکتیں ادا کرتے پھر آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھا کر گھر میں واپس آتے اور دو رکت نماز پڑھتے پھر آپ عشاء کی نماز پڑھا کر میرے گھر میں داخل ہوتے اور دو رکتیں پڑھتے اور آپ رات کو وطر سمیت نو رکت نماز پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کافی وقت کھڑے ہو کر اور کافی وقت بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب آپ کھڑے ہو کر کرت کر رہے ہوتے تو رکو اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر ہی ادا کرتے تھے اور جب کرت بیٹھ کر کرتے تو رکو اور سجدہ بھی بیٹھ کر ہی ادا کرتے اور جب فجر طلوع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت نماز ادا کر کے چلے جاتے اور جا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے حدیث نمبر دو ہزار باون مسند احمد